السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلي على رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three one eight مسجد میں جانے کے پانچ بڑے بڑے فائدے ہیں جب بھی مسجد میں جاؤ یہ پانچ بڑے بڑے فائدے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ذہن میں رکھو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے پانچ فائدے اللہ پہنچائے گا نمبر ایک راحت دوں گا نمبر دو اس پر رحمت کروں گا نمبر تین پل سرات کا راستہ آسان کر دوں گا نمبر چار اپنی رضا نصیب کروں گا یعنی اللہ راضی ہو جائے گا اور نمبر پانچ اسے جنت میں داخل کروں گا یہ حدیث تین بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے تبرانی بزار مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے روزانہ مسجد میں جانے کے کتنے فائدے ہیں بھائی یہ دیکھ لو آپ اس لیے جب بھی مسجد جاؤ جب بھی مسجد جاؤ فوراً جو ہے یہ یہ, یہ حدیث ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا مہمان بن گیا اللہ خوش ہو گیا اللہ مجھے پانچ چیزیں دیں گے یہ پانچ چیزیں روٹو ذہن میں رکھو پانچ چیزیں اور اس سے پھر سے سبق سن گئی اسے روٹو اللہ تعالی ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ واقعتن تنقی الولید ولید یہ بھی حدیث کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے اے اللہ جیسے چھوٹے بچے کی تو حفاظت کرتا ہے اے اللہ میری بھی حفاظت فرما یہ حدیث حضور صلی اللہ وسلم میں دعا بہت پڑھتے تھے اٹھتے بیٹھتے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتا ہے میری بھی حفاظت کر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما یعنی نعمت عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ مسلمانوں کی محبت سے ہم کو محروم نہ فرما اے اللہ گناہوں کے تصور سے ہمارے رونگ پہ کھڑے ہو جائیں ہمیں ایسا بنا دے اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں ان کھڑکیوں کو بند کر دے اے اللہ ہر ایک کی لیلا الگ ہوتی ہے کسی کی لیلا کرسی کسی کی لیلا مال کسی کی لیلا حب جاہ کسی کی لیلا ڈالر اور پاؤنڈ کسی کی لیلا ریال اور روپیہ کسی کی لیلا مکان اے اللہ اور کوئی اور کسی کی لیلا کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ بھی لیلا ہے ان سارے لیلاؤں کے چکروں سے تو امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس امت کے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے اور عورتوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے اور اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما آمین آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین